حضرت جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک دیہاتی آیا اس نے اپنی سواری بٹھائی اس کا گھٹنا باندھا پھر مسجد کے اندر آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو وہ اپنی سواری کے پاس آیا اسے کھولا اس پر سوار ہوا پھر اونچی آواز میں بولا اے اللہ مجھ پر رحم کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر اور ہماری اس رحمت میں کسی اور کو شریک نہ کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو یہ زیادہ جاہل ہے یا اس کا اونٹ کیا تم نے سنا نہیں جو وہ کہہ رہا ہے صحابہ نے کہا کیوں نہیں سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو پچاسی